ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ مالا مال ہو اس کے بعد ہر قسم کی طاقت ہو اسلحہ ہو تعداد ہو تیاری ہو اور اس کے مقابلہ میں مسلمان کمزور ہو نہتے ہو بھوکے ہو تعداد میں تھوڑے ہو بنا یہ کیسے ممکن ہے اسلام غالب آ جائے کفار مغروب ہو جائے شکست خوردہ ہو جائے اس کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ فتح اور غلبہ اور کامیابی زمین کی تمکین اور خدمت یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی گئی یہ صرف اور صرف پرور دیوار کے ہاتھ میں ہے اگر مسلمان غالب لاتے ہیں تو محض اللہ کی توفیق سے اور اگر کسی مارکر میں کفار کو بربا حاصل ہوتا ہے یا وہ کامیاب ہوتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ بھی صرف ابا کے عمل سے تبھی تو ابو سفیان نے کہا تھا ہر کو کہ سجا اب تک جو جنگیں ہماری ہوئی ہیں ان کا نتیجہ کے ڈول مانت ہے کہ وہ ڈول کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی وہ فتح یاب ہو گئے جیسے جنگ بدل اور کبھی ہمیں فرما حاصل ہوا ہمیں نقصان ہوا جنگ چکے بدل وہ کامیابی خواہ مسلمانوں کو ملے جو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے اور خواہ کفار کو ملے انہیں بھی اللہ کے عمل سے ملے ایسا کیوں ہے کا اور مال بنا تو انہوں نے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ گنگا میرے لیے میرے رسولوں کے لیے اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کے عمل سے ہے بات یہ ذہن نشی کر دیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم آپ کو لکم دینک اتمم علیکم نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے تو دین کی تکمیل کا معنی بہت کم لوگ سمجھ پائے ہیں دین کی تکمیلی کا معنی یہ ہے کہ جو دین کے احکام ہیں فرائض ہیں واجبات ہیں مستحقات ہیں اللہ تعالیٰ کے عوامر ہیں تباہی ہیں یہ سب اللہ نے بیان دیا دی پھر ایک اہم مدد دین کو پھیلانے کا اور دین کے دربے پر یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے بیان کر دیا ہے سمجھا دیا ہے جس طرح یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دین کتاب و سنت سے لیں اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ طاقت دین اور غلبہ دین کا طریقہ اور اسلوب کتاب و سنت سے لیں احکام ہم دین کے لے لیں اور غلبہ دین کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اس کے لیے ہم اپنی تدبیر کریں اپنی مرضی کی کوشش کریں اپنی مندانی کریں یہ کامیابی کا راستہ نہیں جس طرح یہ دین آسمان سے اترا اس طرح تنفید دین اور غلبہ دین کا طریقہ بھی آسمان سے اترا ہے اس کی پابندی ضروری ہے تیسری بات یہ جان رکھو یہ بھی ایک بھول ہے اور بہت بڑی بھول ہے کہ ہم بندوں کی طاقت اور قدرت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت کو پیاس کریں کا فرمان ہے دین اسلام میں دو جنگے ایک جنگی وقت دوسرا جنگی ہونے دونوں میں کمی واضح ہو گئے جنگی وقت میں نبی اسلام کی نافرمانی ہو گئی پتا کا سے پہلو دہی ہو گئی اور جنگ ہونے میں سب کچھ ساتھ کے مقابلے میں ہم تھوڑے ہوتے ہیں زمین کا دامن اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تن ہو یہ گناہ ہے براسی ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تم کو پورا آنا ہے نہ پھر میں جھوڑ ہو نہ اتباعی سنت میں کوئی جھوڑ ہو نہ مرحل میں کچھ جھوڑ ہو مکمل اس دین کو اپنا لو اور اختیار لو غلبہ تمہارے لیے کامیابی تمہارے لیے اللہ پر سب کامیابی دینے والا ظاہری مسائل اور تعداد کا محتاج نہیں جب وقت آتا ہے اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس جس چیز کو چاہے اپنی فوج بناتے ہیں نور علیہ السلام پر وقت آیا اتنی بڑی قوم پانی جی کا ایک اتفاق اللہ کا سپاہی بن بنتا بالکل ایک طوفان بن گیا اور پوری قوم کو کر دیا ہمارے ٹیم پر انبیاء کی طاقت موجود ہے ان کے انجام موجود ہیں ان کی پوری داستانیں موجود ہیں رہے ہم ہر آرات تمام گروہ کمر ہراتا کب گر وہ سمود مرتا ہے دو قوموں کی داستان قوم سمود اور قوم بومی اما ہماروں سب چھوٹی سی کنٹری ہے اللہ کی فوج اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے اس فوجی کا انتخاب کیا ایک بکڑی ان اوہن میوک نبی نام کرو دنیا میں سب سے کمزور گھر بکری کا جانا da ƙasa دشمن ہم تک کو عبور کر کے ہم تک پہنچنا کر ہم رہتے ہیں بچے نہ نبی ساتھ نے خندق کھودنے کا حکم دیا اب صحابہ خندق کھود رہے یہ خندق کھودنے ایک کمزوری کیا اپنی کمزوری کا کا اعتراف اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کیسے ہو اور جنگی تدبیر کرنی چاہیے کر سکتے ہیں کریں اللہ پر توکل ہو کی آپ کے بھوک کی بنا پر کمزوری کی بنا پر جملے صحیح ہو کچھ کھانے کے لیے ہے تو تیار کرو کم از کم پیغمبر اسلام کو کھلا بیوی جگہ چھوٹو بکری گھر میں ہے تھوڑا سا آٹا بھی ہے میں کو بناتی ہوں تیار کرتی ہوں تو پیغمبر اسلام کو لے کر جا کر جا کر میں دی تو آئیے تھوڑا سا کھانا ہے آپ کو سیٹ اچھا بتانا ہے کہ کے یاد سندر کھن بولو اور چاول کے گھر میں داخل چاول پر جانا دوڑ کے نہیں ہم تو شریر ہو گئے رسوا ہو گئے نبی رش کو تمام اہل سندر کو لے کر میں بھی سمجھدار تھے تم نے اللہ کا نہیں بتایا تھا کھانا کتنا ہے ہمارا کہاں بتایا تھا کہا کہ پھر اللہ کے نبی جانے ہے ان کا پرور دکھا اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں سے نبی اسلام نے پہنچ جا کے جا کر جو کھانا بن گیا انڈیا کو کے رکھنا اور روٹی جو تندور سے نکلے اس کو توڑنا نہیں اس میں میں خود ہی آ کے کروں گا کروں اب کھانا نبی سے نبی اسلام پہنچ گئے تمام ایسے سب تک پہنچ گئے انصاری مہاجرین پہنچ گئے رسول اللہ علیہ وسلم ٹکڑا دستے مبارک مارک توڑتے اس پہ گوشت رکھتے اور صحابہ کو باری باری دیتے باری باری دیتے جا رہے ہیں تمام اہل کے اللہ کی رزق سے سیراب ہو کے ان کے پیٹ بھر کے کھانا بات ہی بچ گیا رسول اللہ ہمارا تمہارے برکت کھانا ہے تم بھی کھاؤ اپنے پڑوسی میں تقسیم کرو اللہ کی محبوب کو کھلاؤ لیکن باتیں کیا ہو رہی اتنی بڑی سلطنتوں کی کی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا سوال نہیں کیا کہ محمد اسلام کی خبر ہے حق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے ہے کوئی سوال کرتا جیسے آج کل لوگ شپے کہتے ہیں کہ پیڑ پر تو پتھر بنا ہوا ہے اور باتیں فتح کی ہو رہی یہ کیسے ممکن یہ کیا دیوانوں والی بات لیکن نہیں یہ پرور کی بات اپنی طاقت کو اللہ کی طاقت پر قیاس کرتے ہیں اللہ کی طاقت کو اپنی طاقت پر قیاس کرتے ہیں اللہ کی قدرت کو نہیں کرتے اللہ رب العزت ان ظاہری وسائل کا محتاج نہیں ہاں شرط یہ ہے کہ ہم ایمان میں کامل ہو عقیدے میں جھول نہ ہو اخلاص اور ریاکار نہ ہو مکمل اخلاص کیسا اخلاص مسلموں میں پروان بنو میاں کے حاکموں میں سے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا وہ قلعہ پتہ نہیں ہو اندر سے تیر اندازی ہو رہی مسلمان زخمی ہو رہے ایک دیوار میں چھوٹا سا شکار نظر آ گیا اس سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے لیکن کامیابی نہیں ہو رہی ایک شخص آیا تیزی سے داخل ہونے کی کوشش کی اور وہ داخل ہونے میں کامیاب ہو اتنا آنند فانند کہ وہ اندر داخل ہو گیا اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا اور قلعہ فتح کردار ایک شخص جو نام آئے میں کام مسلمان نے قلعہ کی فتح کے بعد اعلان کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے اندر جا کر کھولا مجھ سے ملنا چاہتا لیکن کوئی سامنے نہیں آیا جب اس نے یہ بات بتائی کہ یہ امر امیر امیر کی نافرمانی جائز نہیں ہے اس شخص کو سامنے آنا پڑے گا تو پھر ایک شخص پیچھے سے اٹھتا ہوا آیا سامنے پہنچ کر کہا کہ میرے میں جی اس شخص کو میں جانتا ہوں وہ سامنے آنے کے لیے تیار اس کی تین شرطیں ایک شرط یہ ہے کہ تم اس کا نام نہیں پوچھو گے سبھیلے کا نام نہیں پوچھو گے یہ اس کی پہلی شرط دوسری یہ کہ اس شخص کا معاملہ امیر وقت کی طرف پیش نہیں کرو گے کہ خط لکھو اس کی تعریف نہیں کرو کہ فلاں گرہ کی فتح میں فلاں شخص کا کردار ہے کوئی تاریخ کی خط نہیں لکھو اور تیسرا اس شخص کی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کسی انعام کا اعلان نہیں کرو کہ اس کو اتنا ہم انعام دیتے ہیں اور یہ اس کو اکرام دیتے ہیں اگر یہ تین شرطیں منظور ہیں تو پھر وہ سامنے آنے کے لیے تین کہا کہ ٹھیک قابل بول ہم تو اس شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہیں یہ تینوں شبدیں منظور ہیں اس کو سامنے لاؤ تو اس نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ کہہ کر تیزی سے واپس پلٹا لشکر میں داخل ہوں تاکہ یہ نیکی اللہ کی لیے خارج سارے انعام اور اکرام اگر تم دے دو گے تب اسے تم پہنا دو گے تو اخلاص ختم ہو جائے تو بھی نام بتا دو یا اپنا نام بتا دو دنیا میں دھوم بچے نام کی شہرت ہو اخلاص ہو جس لشکر میں ایسے فوجی ہو لشکر نہ کامیاب ہو اور جہاں ریاکاری ہو دکھلاوا ہو جہاں نام و نمود ہو نمائش ہو شہرت پسندی ہو وہاں کب اہم کامیابی نہیں ملی جہاں داستانے بنے اور داستانے بھی جھوٹ اور مبالنا دینی کے ساتھ اور کتب پیانی کے ساتھ تاکہ خوب ہمارا نام کا گنجا بچے وہاں کیا کامیابی ہوگی کیا برکتیں یاد رکھو یہ اصل اثاث ہے کامیابی اخلاص ہو عقیدے کی سلاوت ہو منحص کی معرفت ہو عمل ہو صبر ہو صرف ہو یقین کامیابی ہو کہ اللہ ارب غلبہ غربہ دے گا تمکین دے گا اور اگر یہاں کچھ کمزوری ہوگی پھر اللہ سبق سکھائے گا پھر اللہ کو عزت درس عبرت دینے کے لیے کچھ سزا دلوائے گا کا قائد محمد رسول اللہ کیوں نہ جنگی وہ جنگ حنین آپ کے سامنے اس سے پاکیزہ قیادت کامیابی کفار کو ملے گی مسلمانوں کو زخم ملیں گے شہادتیں ملے گی اللہ رب العزت یہ درس دے گا اور مزہ چکھائے گا تاکہ تم دوڑ سکو توبہ کر سکو عنابت کر سکو اور تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق اور پختہ ہو جائے تاکہ اسلام میں تبھی تک سارے اللہ کے امر کے میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فتح کا گاندانی ادا فرمانے کے لیے ان مسائل کا محتاج ہے اس مسئلے پر ایک اور رخ سے غور کیجیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے چندر بھی بھی گلوبند ادھین کا پر رو باشلہ کو مارو نظر میں ہی سلطان ہم کفار کے دلوں میں رو حیبت خوف اور تمہارا بے وقت کر دیں ایسا ڈالیں گے کہ تمہارے تمہارا خوف بالکل قائم رہے گا یہ ضروری کہ سامنے آ کر تم سے ڈریں گے بلکہ ایسا خوف قائم کریں گے کہ تو صرف روح کی مصیبت اشار ہے تم سے ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر ہو اتنی دوری پر بھی تم سے ڈرے تمہاری حیبت میں خوف میں مبتلا ہوں گے ایک مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہونے کے بعد وہی اللہ کا جل قانون کہ ان کے دلوں میں گزری ہوگی تمہارا روگ ہوگا تمہارا خوف ہوگا تمہاری حیبت قوم کے دل میں خوف آ جائے بزلی آ جائے وہ قوم کبھی جگ نہیں جیت سکتی اس قوم کے پاس چاہے ایسی طاقت ہو ایک شخص کے ہاتھ کے تلوار ہے تلوار اٹھانا آسان ہے چلانا مشکل چلائے گا وہ جس میں شجاعت ہو بہادری ہو جس کے دل میں بزدری ہوگی وہ کیا تلوار چلا ایک شخص کے ہاتھ میں فاشن کون ہے اس کو اٹھا لینا آسان کے لیے اور دشمن کا سامنا کرنے کے لیے دل میں ہمت چاہیے طاقت چاہیے اللہ ہے کہ ہم نے یہ طاقت چھین لی تمہارا خوف ہے کہ دلوں میں پیوست کر دیا تمہاری حیبت یہ قاعدہ کھل لیا ہے یہاں دو قاعدے بیان ہوئے ایک یہ کہ مشرق کہ دل میں تمہاری ہے ڈال دیں کیوں یہ معاشرہ کو نہ اسے مشرق مانا شیر کرنے والا دوست شیر کرنے والا دوست ہے اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ نتنا ہے مردار ہے یہ مردار حالانکہ زندہ تھے اور بیشتر اشراف تھے اونچے نسب کے مالک تھے لیکن کفر اور شر کی بنا پر فرمایا یہ مردار اس میں ایک اشارہ کیا کہ ایک مردہ انسان کسی کا کیا بگاڑ سکتا قبرستان میں لاکھوں مردے دفن ہو آپ وہاں چلے جائیں کوئی نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے بالکل نہیں ایک مردہ سامنے پڑا ہو کوئی نقصان آپ کو پہنچا سکتا ہے پرنائی آگ میں کفر کردار بس شرط یہ کہ تم زندہ بن جاؤ عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تم زندہ تمہارے اندر حیات ہو اسلام کی طاقت ہو عقیدے کی شناخت ہو تم زندہ ہو اور آگ میں کفر مردار یہ قاعدہ کھلی ہے کہ مشرق مشکل ہوتا ہے اور مشرق کے دل میں حیبت اور خوف اور قطرہ مار نسل میں یہ سلطان ہے کیونکہ شرک وہ چیز ہے جس پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں مانا شرک بہترین دلیل چیز جو شرک کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی سلطان نہیں کوئی حجت نہیں وہ دلیل سے خالی ہے حجت سے آئی ہے سلطان سے محروم ایسے لوگوں سے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے ان کے سامنے اللہ کی توحید دھیان کرو بس باقی ہم یہ کوشش کریں کہ سنیں تمہاری کیا دلیل ہے نہیں اللہ فرماتا ہے کہ شرک کی دلیل کوئی ہے ہی نہیں شرک کی کوئی دلیل نہیں یوسف علیہ السلام نے جیل میں کیا کہا یا ساخ بھائی سج نے اور خیر ہمیں اللہ ترقہ ہار ماتا گزر ہی اللہ اسمان کہ جن جن کی تم اللہ کے سو عبادت کرتے ہو یہ سب نام ہے کہ تم نے رکھے یا تمہارے ابا اجداد نے وہ اللہ کی طرف سے کسی نام کی سند ہو کسی نام کی برہان ہو کیا داتا نام اللہ نے رکھا ہے کہیں بتایا ہے کسی کو کچھ اللہ نے کہا ہے دن اللہ نے کسی کا نام رکھا ہے یہ نام تم اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں شرف بالکل بے دلیل ہوتا ہے یہ دو قاعدے بیان ہو گئے ایک یہ کہ مشرق بد ہوتا ہے دوسرا یہ کہ مشرق کے لیے اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں وہ جو بھی حجت پیش کرے گا وہ تعداد کبوت ہوگی اصل چیز تو ہے تو بنا کے خود ایک اور دلیل ہے سلطان ہے سل یہ قواعد اللہ پاک کے بیان ہے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حراست میں یہ بات کس طرح ہونے گئی اگر بات میں یہ دعوت سچی ہے اور اس کی یہ دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک مقرر نہ کرو سب کا انکار کرو آواز داد کی اور قوم و برادری کی تکلیف چھوڑ دو نمازوں کی بانندی کرو سچ بولو سیدھا راہی کرو اور اس سب کی زندگی بسر کرو اگر یہ اس کی مبارک تعلیم ہے تو پھر اس ملک کے شان کے محمد کا قبضہ ہوگا اس سے متاثر حالانکہ وہ کمزور ہے مغرب ہے کھانے کے لیے اناج نہیں اور ہمارے پاس طاقت ہے وسائل ہے صنعتیں حرفتیں دنیا کے خزانے اور دولتیں لیکن اللہ رب العزت ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے اللہ کا عمل آ جائے کہ ساری طاقتیں بسمار ہو جاتی ساری طاقتیں برباد ہو جاتی فراؤن کی فراؤنیت کے ایک گھوٹ سے باہر نکل آتی ہے اور وہ مردہ ہے یہ اللہ کی طاقت ہے اللہ کا آدر اس بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دعوت اور جہاد کا کام کرتے ہیں ان کو ہر معاملے میں کامل ہونا چاہیے ایک نمونہ مثال ہونا چاہیے ان کو توحید کی رنگ میں رنگا ہونا چاہیے ان کے ظاہر پر ان کے باطن پر ان کے قلوب پر ان کے اذہان پر ان کے لباس پر مکمل رنگ ہو کس کا صرف اللہ اللہ رنگ اور اللہ کے دین کا وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے ویڈیو بھی جائز ہے فوٹو بھی جائز ہے ہمیں اسمبلی میں جا کر توحید کی دانے دینی جمہوری طریقے سے الیکشن بھی جائز ہے نہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے امر کے ساتھ بغاف ہیں فوٹو حرام ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اشد اللہ سے آزاد ہوئی امریکہ ہمیں اللہ ہر دن قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کی کسی صفت صفت خالق کے ساتھ سب کو اختیار کر خارج اللہ ہے مصبر بھی اندر ہے اگر تم فوٹو بناؤ گے وہ خلق ہوگا تصویر بناؤ گے تم مصبر بنو گے خالق بھی اللہ ہے مصبر بھی اللہ ہے اگر یہ کام کرو گے تو اللہ کے ساتھ تشبہ ہوگا سب سے سخت صاف کوئی کو بھائی کوئی کوئی بھائی پرانا ہو اپنی ویڈیو بنوا رہے بڑے تمتراک سے اور آمد الناس ہو ویڈیو بن رہے شادی بیاہ کے معاملے ہوں ہم تیوز بن جاتے ہیں تیوز کیسے بنتے ہیں کہ یہ ہماری بہو بیٹیاں اور یہ ہمارے خاندان کی عورتیں اور ایک دو غیر محرم فوٹو کو بنا رہے کہ آ جاؤ بھائی کیمرے اٹھا کر آ جاؤ یہ میری بیٹیاں ہیں یہ میری بیوی ہے یہ میری خاندان کی عورتیں ہیں اب پانچ چھ گھنٹے تم ہو تمہارا کیمرہ ہے خوب ان کو دیکھو دیکھو کلوز کر کر کے دیکھو تمہیں اختیار ہے جو چار وہ کیا کچھ نہ کرتا ہوگا کیا کچھ نہ کرتا ہوگا دو چار چھ گھنٹے مستقل خواتین کے اندر ہے تصویریں بڑھ رہی ہیں ویڈیو بنٹ رہے ہیں فوٹو بیٹھ رہے ہیں جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کہ تھینک یو ویری مچ بھائی تمہاری فیس ہے تمہاری رقم ہے تمہارے نام ہے اس مقام پر فور کرو اس حدیث پر رسول اللہ کا گمان ہے یہ ایک شخص ایسا ہے جس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی کون ہے وہ فرما کے وہ تو یوز ہے تم سے وہاں کو تیوس نہیں ہے آج کے دن اپنی خاندان کی عورتوں نے اس کو چھوڑ کے مطمئن ہے ہے تو ترقی یافتہ ہے لالت ہو اس طرح کی تو انسان کو تیوس ہونا اس کا شکریہ کتنی بڑی نحوست ہے اور کتنی بڑی سیاست ہے اور کتنا بڑا اللہ کے نظب کو طاقت ہے اور پھر چھ ماہ بعد آ جاتے ہو جی طلاق کا معاملہ بن گیا اس کو کیسے دکھائے گھر میں سرحد نہیں گھر میں جھگڑے ہیں فساد ہیں اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں بڑا میں جھگڑے ہیں جھگڑے کیوں نہ ہو جب تم نے اس بندھن کے معاملے پر جہاں تکنا چاہیے اللہ کا خوف چاہیے پرہیز کاری چاہیے وہاں تم نے ایک ایک کر کے اللہ کے قانون کو توڑا اور اللہ کے قانون سے بغاوت کی اب اختلافات کیوں نہ تم نے فوٹو بنائے ویڈیو بنائے اربے بنائے اب دیکھ رہے ہیں دوست آباد دیکھ رہے ہیں کبھی ویڈیو فلم کسی کے گھر میں کبھی کسی کے گھر میں کوئی پردے کی خبر میں ایسا انسان یوز ہے جنت کی خوشبو نہیں ہے اللہ کی اللہ جو اللہ کی خلق سے تشبر اختیار کرتے ہیں فرمایا کہ سب سے سخت ادا کرتا ہوں تو یہ بات یہ کہ قانون کا اپنے ہاتھ کہ ہم اپنی مرضی سے کام کریں تاکہ غلبے کی باہر کریں ارے غلبہ تمہارے ہاتھ میں کریں غلبہ تو خدا کے کائنات کے ہاتھ اللہ کے کائنات تب دے گا جب تم اللہ کے مرے اور اس کے دین سے وفاداری کرو اس کے اصولوں سے برابر کرو گے دین کے تعلیم میں جاؤ گے جو مرضی کرتے جو مرضی کرتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ناکام کارن ترین ہو جاؤ گے کامیابی نہیں مل سکتے تو اللہ کا خواب کیجیے ان مناحج کو سمجھیے پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے کسان ہے ایک کسان کس روز سے آپ چلے لیکن اللہ کے دین سے وفاداری تھی اللہ نے کامیابی بھی تھی اللہ نے فتوحات کے راستے کھول دی اور پھر یہ سارا رے مارے فتح ملک کی شام کی فتح کر دیں سلطنت فارس بھی یمن بھی اور پھر اسلام کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہاں، اس نے دیر رکھی یہ بات کی غلبہ تھی پہلے دن کا تھا آج آپ نے آزان دی اور آپ کامیاب ہو اللہ نے جوڑتا ہے آزماتا ہے صبر کو صدق کو چیک کرتا ہے بندہ اگر بات صبر و کا پہاڑ بن جائے عقیدے کی شہادت دکھا دے اور عملی طور پر کامل ہو میری اعتبار سے صاحب ہو پھر آخر کامیابی مل جاتی ہے دس سال بعد ملے سو سال بعد لیکن یہ سو سال کا عرصہ ناکامی کا عرصہ نہیں ہے انتہائی کامیابی کا عرصہ وہ بڑے کامیاب ہیں جو کیا مندر اکیلے کھڑے کم از کم منہ سے وفاداری کی کو اپنے ہاتھ میں نہیں دیا منع کو قربان کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ منہج سے پوری وفاداری کی اگر کوئی اسلام نہیں قبول کر سکا تو ان کا اس میں کوئی دوش نہیں ان کی کوئی بتا ہی نہیں وہ تو کامیاب ہے انہوں نے پوری زندگی منج کو تھامے رکھا مرض کو سودا بازی نہیں کی کچھ لے لو کچھ دے دو کچھ مان لو کچھ منوا لو نہیں وہ توحید کا ڈل پہاڑ تھے ٹھوس پہاڑ تھے وہ مانگے یا نہ ہم بھی اسی کو ہوا سمجھے اور یہ بیچ کا ایسا ناکامی کا نہیں یہ کامیابی کا کامیابی اللہ کے رسولوں کے ساتھ اللہ کے بیان کردہ عقیدے کے ساتھ اب ہمیں نمائی کے ساتھ وفاداری یہ کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا ان شاء اللہ آئندہ جمعے نبی اسلام کی جو خط جو ہیرا کے پاس پہنچا تھا وہ ہیرا نے طلب کیا اس کو کھول کے پڑھا اس خط میں کیا اس خط کو پڑھ کے ان کے کیا تاثرات ہیں کیا ان کے جملے تھے بڑا ایک ایک عالم کفر پر حیرت آئی تھی بڑا ایک عجیب منظر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عقیدے کی سلامت عطا فرما دے اپنے پیغمبر کی سچی محبت رضا عطا فرما دے دین پر اسلام پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اقول قولی حاضر استغفر اللہ علی برد باب الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد یہ آج کا اعلان کراچی کی ایک معروف مسجد کے لیے ہے یہ مسجد دارالسلام علیہ دیس کھوکھرا کا چمن کا روڈ میں بات ہے اس کا تعمیراتی کام ہماری بس اسے بھی ہوا تھا اور یہاں متعدد بار ہوں دس بھی گئے ہمارے ساتھی جاتے رہتے مسلسل الحمد للہ علمی ماحول ہے اور یہاں کے کچھ ساتھی جو ذہن میں آ رہے ہیں انتہائی مخلص سچے اور کھڑے اہل حدیث ہیں تھوڑا سا تعمیراتی کام باقی ہے کہ کل ایک لاکھ تیس ہزار روپئے کا مہینہ ہے اس میں آپ کام کریں انشاءاللہ یہ ایک سطح جاری ہے اللہ کا گھر جب مکمل ہو جائے گا یہ ہماری بھی عزت اپنے گھر میں کوئی کمی ہو تو ہمیں چین نہیں آتا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا گھر اگر پورا ہو اس میں تو ہم بالکل بے قرار ہو جائیں اور اللہ کے گھر کی تکمیل کے لیے کوشاں ہوں تو جمعے کے بعد ساتھی یہاں کھڑے ہوں گے ان کا تعاون کیجیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اخلاص کے ساتھ تعاون کی تو ابھی بتا فرمائے اور سب کی کا جاری ہوگا ہمارے والد محترم صلاحت انسان سر کے والے بیمار ہیں دعا کریں گے اللہ کو صحت کاملہ عطا فرما دے اللہ رب العزت میں شفا کے سلامی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ایمان کی اور دین دنیا کی سلامتی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دین پر اور ایمان پر قائم رکھے اور توحید پر قائم رکھے اور عقیدہ توحید ہی پر خاتم سب کے لیے ان الحمد للہ احمد حکومت ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 عليه وسلم فجعلنا منهم فاخذر من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم رات چل رہا اللہ منصر اخواننا فی کل مکان اللہ منصر اساکر احد الحدیث فی کل مکان اللہ منصر فی افغانستان اللہ منصر فی کشمیر اللہ منصر فی عراق وفی فلسطین وفی کل مکان ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي